بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات اور دوستو ساتھیوں السلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کی جو لیب کا سیشن ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس میں لیب کے تیسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ جو لیب کے ہم نے سیشن کیے ہیں ان کا فوکس ای ٹی ایل کے اوپر ہے جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں خاصی ڈیٹیل میں یعنی کہ ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم اینڈ لوڈ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ای ٹی ایل ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے مس نامر بھی ہے مس نامر کا مطلب یہ کہ لوگ اس کی کمپلیکسٹی کو اور جس میں اتنا ایفرٹ لگتا ہے جتنا ریسورسز کا اس میں استعمال ہوتا ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر جاتے ہیں اس لیے اس کو سمجھ نہیں پاتے تو یہ لیب جو میں آپ کو کرا رہا ہوں یعنی کہ سیکول سرور پہ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن سروسز یہ لیب بذات خود اس میں اتنا مٹیریل ہے کرانے کے لیے کہ اس کے اوپر ایک پورا کورس ہو سکتا ہے چالیس پینتالیس لیکچر اس کے اوپر ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک کورس میں تو سموئی نہیں جا سکتی اس لیے میری کوشش ہے کہ میں جتنا بھی آپ کو ان لائنز پہ چلا دوں تاکہ آپ جو ڈیٹا ٹرانسفارمیشن سروسز ہیں سیکول سرور کی ان کے ساتھ آپ چلنا شروع ہو جائیں آپ انوائرمنٹ کے بارے میں جان جائیں آپ کو پتہ چل جائے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں کچھ میں آپ کو کر کے دکھا دوں کہ ایکسٹریکشن کیسے کی جاتی ہے کچھ آپ کو میں ٹرانسفارمیشنس کر کے دکھا دوں اور جب آپ چل پڑیں گے تو پھر آپ کے لیے باقی ساری چیزیں آسان ہوتی جائیں گی تو آج کا لیکچر جو ہے وہ ڈیٹا ایکسٹریکشن کے بارے میں ہے جیسا کہ ای ٹی ایل میں جو پہلا ای e ہوتا ہے یا جو پہلا حرف ہوتا ہے تو دیکھیں ہم ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کچھ اسکرین اسنیپ شاٹس بھی دکھاتا چلا جاؤں گا ساتھ ساتھ اس کے علاوہ آپ کو نوٹس بھی ملیں گے ایک میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈیٹا ایکسٹریکشن ہم نے کرنی ہے جس ایگزامپل کیس کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں اس میں چار کیمپسز ہیں یونیورسٹی کے ان چار کیمپسز میں جو لاہور کا کیمپس ہے اور جو پشاور کا کیمپس ہے وہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ ٹیکسٹ فائلز میں رکھا گیا ہے جو کراچی کا کیمپس ہے وہاں ڈیٹا ایکسل کی شیٹس میں رکھا گیا ہے اور جو ایک اور کیمپس رہ گیا یعنی کہ جو اسلام آباد کا کیمپس ہے وہاں ڈیٹا ایکسیس کی ڈیٹا بیس میں رکھا گیا ہے اب ظاہر ہے کہ جو ٹیکسٹ ایکسٹریکشن کے طریقے ہیں وہ ایکسیس ڈیٹا بیس پہ سارے کے سارے ویسے اپلیکیبل نہیں ہیں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں جو ٹیکس زیادہ مشکل ہے زیادہ کمپلیکیٹڈ طریقہ ہے میں وہ آپ کو بتاؤں ٹیکسٹ کے جب ہم سیکھ جائیں گے کہ ایکسٹریکشن کیسے کی جاتی ہے تو میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں گا کہ ایکسل شیٹ سے ایکسٹریکشن کیسے کی جاتی ہے اور جو چیزیں رہ جائیں گی وہ میں انشاءاللہ شاء آپ کو نوٹس میں ڈسکرائب کر دوں گا ایگزامپلس کے ساتھ اسکرین اسنیپ شاٹس کے ساتھ اس لیے کہ ساری کی ساری چیزیں ایک لیکچر میں نہیں کی جا سکتی تو پہلے ہم چلتے ہیں لاہور کیمپس کی طرف جہاں پہ ڈیٹا ٹیکسٹ فائل میں ہے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا چلوں کہ کیسے نظر آتا ہے جو آپ نے آپریشنس کرنے ہیں اور جو کی پوائنٹس ہیں وہ بھی پوائنٹ بائی پوائنٹ میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا چلا جاؤں گا تو جب آپ لیکچر کو اور نوٹس کو اور سیکول سرور میں ایکچولی جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو جو اس سے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ آل دا پیسز ول فال ٹوگیدر تب آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ اس پہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو اس تمہید کے بعد اب ہم آج کے لیکچر میں بلکہ جو کہ لیب کے بارے میں ہے اس پہ شروع کرتے ہیں کام اور انشاءاللہ اللہ پچھلے لیکچرس کی طرح بھی آپ اس لیکچر کو بڑا انفارمیٹو پائیں گے steps towards single source of truth جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس بنا رہے ہیں اور اس ڈیٹا ویئر ہاؤس میں تمام کیمپسز سے ڈیٹا یکجا کر کے رکھنا ہے اس کے اندر اس کے لیے ہم نے ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے ڈفرینٹ سورسز میں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک جگہ پہ لا کے رکھنا ہے لیکن یہ اتنا سمپل کام نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سے فار ایگزامپل اگر میں لاہور کی مثال لوں یا چلیں لاہور میں تو ٹیکسٹ فائل ہے اگر میں اسلام آباد کیمپس کی مثال لوں تو اتنا یہ سمپل نہیں ہے کہ اسلام آباد کیمپس کے جو میں نے ریکارڈز اٹھائے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں کراچی کیمپس کے ریکارڈس جب میں نے ان کو سیکول سرور میں ٹرانسفارم کر لیا ایکسل سے تو ان کو میں لا کے گلو کر دوں ایسا نہیں ہوگا تو جب ہم یہ سارا اس کو اس حالت میں لے کے آئیں گے کہ یہ چیزیں جوڑی جا سکیں اس کے بعد ہم اس کو لوڈ کریں گے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر اور اس کے بعد پھر جب ہم کیوریز وغیرہ رن کریں گے تو پچھ پھر ہمیں کچھ کوالٹی کے ایشوز بھی پتہ چلیں گے پھر ہم ان ڈیٹا کوالٹی ایشوز کے ریزالو کریں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو اورز لا میں بتایا تھا کہ ڈیٹا کی کوالٹی صرف اتنی ہائی ہو سکتی ہے جتنی کرٹیکل کیوریز اس ڈیٹا پہ رن کی جاتی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی example student record system diversity اس سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا ہی چکا ہوں کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں ان سب ڈیٹا سورسز کو جوڑنے کے لیے اور اس میں سے ایک ایشو جو ہے وہ ڈائیورسٹی آف ڈیٹا سورسز ہے جہاں پہ کہ اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ جو کہ دو حصوں پہ مشتمل ہے یعنی کہ اسٹوڈنٹس کا پرسنل ریکارڈس اور اسٹوڈنٹس کی رجسٹریشن ڈیٹیل تو یہ جو ہے یہ نہ صرف دو الگ الگ ریکارڈ سیٹس ہیں بلکہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لاہور میں ٹیکسٹ فائل ہے پشاور میں ٹیکسٹ فائل ہے کراچی میں ایکسل کی شیٹس ہیں اور اسلام آباد کیمپس میں ایکسیس کی ڈیٹا بیس ہے یہ وہ ڈائیورسٹی ہے اس کے بعد ایشوز کون سے ایشوز ہیں جس کو ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ چلتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی اسٹینڈرڈ فارمیٹس کے نہیں ہیں اسٹینڈرڈ فارمیٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ڈائیورسٹی جو تھی وہ ایک ایشو تھا فارمیٹ کی اسٹینڈرڈ کا مطلب میرا کہنے کا ہے کہ ایکسیس ورسز ایکسل اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ زیوم کرتے ہیں بلکہ ایزیوم کیا کریں ایکچول ڈیٹا کے اندر اس طرح ہے کہ جس کالم میں یا جس فیلڈ میں جینڈر کو سٹور کیا گیا ہے وہاں پہ جینڈر کو کس طرح سے سٹور کیا گیا ہے کیا اس کالم کا نام جینڈر رکھا گیا ہے کیا اس کالم کا نام میل سلیش فیمیل رکھا گیا ہے یا ایم سلیش ایف رکھا گیا ہے یا اس کالم کا نام سیکس رکھا گیا ہے یا جو بھی نام رکھے گئے تھے ان ناموں کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈیٹا ایکچولی سٹور کس طرح کیا گیا ہے سٹور سے مطلب میرا یہ ہے کہ جینڈر کو ایم یا ایف سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے یا زیرو ون سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے یا کسی اور طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے اس کے بعد نمبر آف ٹیبلس ٹھیک ہے جی نمبر آف ٹیبلس کا بھی ایک بہت بڑا پرابلم آئے گا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بلکہ یہ ایسا ہوگا کہ جب ڈیٹا ہم نے ایکسل کی شیٹس میں اسٹور کیا ہے اس سے جو ٹیبلز بنیں گے سیکول سرور میں ان کی تعداد اور ان کا اسٹرکچر کچھ اور ہوگا ایز کمپیئر ٹو ان ٹیبلز کے جو ایکچولی ایکسیس میں بنے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کے مختلف متفرق قسم کے ایشوز ہیں جن کو ہم سب نے ان کو ہینڈل کرنا ہے اور جب ان سب ایشوز کو ہینڈل کریں گے اس وقت پھر ہم آگے چل سکیں گے ایکسٹریکٹنگ یونیورسٹی ڈیٹا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جو ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یعنی کہ ہم کیا پروسیجر فالو کریں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جب ہم اس پروسیجر کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے ٹھیک ہے ہم اس پہ یقین کر لیں گے پھر ہم اس پروسیجر کو میپ کریں گے ڈی ٹی ایس کی انوائرمنٹ میں ٹھیک ہے ہم ڈی ٹی ایس کی انوائرمنٹ میں جب اس کو میپ کریں گے تو ہم اس پروسیجر کو دیکھیں گے کہ جو ڈیٹا ایکسٹریکشن کے وزٹ ہیں ان وزٹس کو یا اس وزٹ کو کیسے استعمال کرتے ہیں یا اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے جب ہم اپنے اسٹیپس کو اس وزٹ کی آنکھ سے دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم فارملی وہ سات اسٹیپس آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جن کو ہم نے فالو کر کے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا ہے مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ جو بھی ہم نے چیز کرنی ہے پہلے ہم اس کو پلان کریں گے اس کو پلان کرنے کے بعد پھر اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اگر پلاننگ ٹھیک ہوگی تب ایگزیکیوشن بھی ٹھیک ہو سکتی ہے تو میں بتاؤں آپ کو ہم کام کس طرح کریں گے ہم اس طرح پروسیڈ کریں گے کہ ہر کیمپس میں جو مختلف سالوں کا ڈیٹا ہے کیونکہ تقریباً دس سال کے ہم ڈیٹا کو دیکھ رہے ہیں اس میں ہم ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ بھی دیکھ رہے ہیں اور بیچلرس کے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈس بھی دیکھ رہے ہیں تو مثال کے طور پہ ہم نے ایک کیمپس کو لیا اور اس کے ڈیٹا سیٹ کو ہم نے ایکسٹریکٹ کیا جس شکل میں وہ اویلیبل تھا ایکسٹریکٹ کر کے اس کو ہم نے ایک سیکول سرور کی ڈیٹا بیس میں لے گئے کیونکہ ہمارے پاس چار کیمپس ہیں اور ان میں تین مختلف قسم کے ڈیٹا انوائرمنٹس میں یا طریقہ کار سے ڈیٹا کو سٹور کیا گیا ہے تو ہمارے پاس چار کیمپسز کے لیے چار مختلف سیکول سرور کی ڈیٹا بیسز بنیں گی جب یہ چار ڈیٹا بیسز بن جائیں گی اس کے بعد ہم ان ڈیٹا بیسز کی پروفائلنگ کریں گے پروفائلنگ کا مطلب کیا ہے اس پہ پورا لیکچر ہے جو کہ لیکچر نمبر فور ہے جب ہم پروفائلنگ کر کے جان لیں گے کہ پرابلم کی کمپلیکسٹی کیا ہے اور پرابلم کی کمپلیکسٹی کو ریزالو کرنے کا اسکوپ کیا ہے پھر ہم ڈیٹا کی ٹرانسفارمیشن کریں گے اور اسٹینڈرڈائزیشن کریں گے جب یہ ہم کام کر لیں گے اس کے بعد یہ ڈیٹا ایک سنگل ڈیٹا سورس میں جائے گا یعنی کہ ایک سنگل ڈیٹا بیس بنے گی جو کہ پھر ہم لوڈ کریں گے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر یعنی کہ جو ایل یعنی کہ لوڈ والا جو پروسیس ہے تو لوڈنگ میں تو میں نہیں جاؤں گا اس لیب سیشن کے اندر جو آئندہ لیکچرز آنے والے ہیں ٹرانسفارمیشن اور اسٹینڈائزیشن تک ہی جائیں گے تو میں نے آپ کو اپنا پلان کا لے آؤٹ تو بتا دیا اب ہم اس کو میپ کرتے ہیں کہ وزٹ کے ساتھ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں جی ساتھیوں ایکسٹریکٹنگ ڈیٹا یوزنگ وزٹس اب وزٹ کے ساتھ یہ کام کیسے کیا جائے گا آپ کو فارملی جو اسٹیپس ہیں وہ تو میں آپ کو نوٹس میں دے دوں گا آپ کو آپ پڑھ لیں گے لیکن میں آپ کو انفارملی سے بتاتا چلوں کہ وزٹ کو استعمال کرنے کے لیے ہم جن اسٹیپس کو فالو کریں گے اس میں پہلے تو آف کورس وزٹ کو ہی چلانا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ سورس کون سا ہے ہم نے پھر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ڈیسٹینیشن کون سا ہے یعنی کہ کہاں سے ڈیٹا اٹھانا ہے آپ نے اور اس کو کہاں پہ لے کے جانا ہے ڈیسٹینیشن ڈیٹا بیس اگر ڈیٹا بیس نہیں ہے ڈیٹا بیس بنائیں گے اس میں ٹیبلز کریٹ کریں گے اس کے بعد جب یہ چیزیں اس میں موو کریں گی تو وزٹ میں بھی ایک ہلکی پھلکی قسم کی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے یہ جو چھوٹی سی ٹرانسفارمیشن ہے تھوڑا سا کالمس کا آرڈر چینج کر رہا اور مختلف چیزیں میں آپ کو اس کے بارے میں بریفلی بتاؤں گا اور جب یہ ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی اس وقت پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیٹا کو ایکسٹیکٹ کر لیا یہ میں نے آپ کو بڑا ایک یعنی کہ اوور ویو سا بتایا مختصر سا بڑا بریف سا کہ ایکسٹریکشن کیسے ہوگی وزٹ کے ساتھ اب میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتا ہوں تو اب جو میں اسٹیپس فالو کروں گا اس میں کیا چیزیں کرنی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اسکرین پہ بھی دکھاتا جاؤں گا extracting data for Lahore campus اب جب ہم لاہور کیمپس سے کے لیے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کریں گے تو کیا اسٹیپس فالو کریں گے میں آپ کو بتاتا چلا چلتا ہوں اور آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو وہ اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے سب سے پہلے تو ہم ڈیٹا کو لوڈ کریں گے جو کہ لاہور کیمپس کا ہے اس کے لیے کیا کریں گے کام پہلے جو ڈیٹا ٹیکسٹ فائلز میں پڑا ہوا ہے اس کو ہم سورس بنا کے اس سے کنیکٹ کریں گے یعنی کہ سیکول سرور اس سے کنیکٹ کرے گا اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد ہم ڈیسٹینیشن بتائیں گے جو کہ آف کورس سیکول سرور ہوگا اور ڈیسٹینیشن کے ساتھ بھی کنیکشن ہوگا اب چونکہ پہلی دفعہ ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے اس لیے ڈیٹا بیس بنانا پڑے گا جس کا نام لاہور کیمپس ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کے ٹیبلز استعمال کیے جا رہے ہیں ایک میں اسٹوڈینٹس کا پرسنل ڈیٹا ہے اور ایک میں رجسٹریشن ڈیٹا ہے تو جو رجسٹریشن ڈیٹا ہے وہ کورسپونڈنگ ٹیبل میں جائے گا اور جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ پرسنل ڈیٹا کے کورسپونڈنگ سیکول سرور کے ٹیبل میں جائے گا یعنی کہ دو طرح کے ٹیبل بنیں گے ایک ٹیبل جس میں کہ اسٹوڈنٹس کا پرسنل ڈیٹا ہوگا یعنی کہ ان کا نام ان کی ڈیٹ آف برتھ ان کا ایڈریس فادرز نیم ایٹسٹرا اور جو دوسرا ٹیبل ہے اس میں ان کی رجسٹریشن کی ڈیٹیل ہوگی یعنی کہ انہوں نے کون کون سے کورسز لیے انہوں نے اس میں سکورز کیا تھے اور اس طرح کے مختلف ڈیٹیل اس کے اندر ہوں گی تو مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹیکسٹ فائل سے ایک سیکول سرور کی ڈیٹا بیس بنے گی دوسری ٹیکسٹ فائل سے دوسری سیکول سرور کی ڈیٹا بیس بنے گی اور جو ہم اس میں وزٹ استعمال کریں گے سیکول سرور کا وہ کافی ہے جس طرح کی ہم نے ٹرانسفارمیشنس کرنی ہیں ان ٹرانسفارمیشنس کو کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو وہ فارملی اسٹیپس بتاتا ہوں جو کہ سات اسٹیپس جن کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرنا ہے ہم ان اسٹیپس کو فالو کریں گے اور میں ساتھ ساتھ آپ کو وہ اسکرین کا اسنیپ شاٹ بھی دکھاتا جاؤں گا یعنی کہ جب آپ نے یہ اسٹیپ فالو کیا تو اسکرین پہ کیا آ رہا ہے جب آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں گے اس وقت اسکرین پہ کیا آ رہا ہوگا تو جب آپ کو نوٹس مل جائیں گے تو آپ نوٹس کو سامنے رکھیں لیکچر سننے کے بعد آپ سیکول سرور کو چلائیں اور ان سٹیپس کو فالو کرتے چلے جائیں انشاءاللہ جو کچھ میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے آپ اس کو کامیابی کے ساتھ کر لیں گے اب میں آپ کو وہ سات سٹیپس بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے وزٹ کو لانچ کرنا ہے لانچ دا وزٹ جب آپ وزٹ لانچ کر لیں گے پھر سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے بتانا ہے کہ ڈیٹا سورس کیا ہے جب آپ ڈیٹا سورس بتا دیں گے جو کہ لاہور کے سلسلے میں ٹیکسٹ فائل ہے پھر آپ یہ بتائیں گے کہ جو آپ نے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہ کس شکل کے اندر ہے جو کہ ڈیٹا بیس ہوگی اسپیسیفائی دا ڈیسٹینیشن اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ ڈیٹا جانا کہاں پہ ہے choose destination database choose destination database میں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے جو ایکسٹریکشن کی ہے وہ کس فارمیٹ میں جا کے اسٹور ہونا چاہیے کیا وہ ٹیکسٹ فائل میں اسٹور ہو یا وہ ایکسیس میں اسٹور ہو یا وہ سیکول سرور میں اسٹور ہو جب آپ اس کو سیکول سرور کی ڈیٹا بیس میں سٹور کریں گے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس نے کون سے والے ٹیبل میں جا کے سٹور ہونا ہے کیونکہ اس میں مختلف ٹیبلز ہوں گے اور ہو سکتے بھی ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ آپ سارا کام کریں گے پھر آپ نے اس کو اسکیجل کرنا ہے اسکیجل کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا ایک تو ہمیشہ نہیں رہتا اس میں جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں انہوں نے آنا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اسٹوڈنٹس کی رجسٹریشن کی بات کر رہے ہیں تو جیسے کہ ہمیں ایک میں ایک رول بھی بتاؤں گا آپ کو کہ اگست میں ہم کہتے ہیں رجسٹریشن ہونی ہے تو بہتر ہے کہ جو روز رجسٹریشن ہونی ہے وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر چلی جائیں اب جب rows registration data warehouse میں جانا ہے تو اس کو اسکیڈول کریں گے اس ایکسٹریکشن کو کہ سے فار ایگزامپل اس کو فوری ہو جانا چاہیے رات کے بارہ بجے ہو جانا چاہیے دو دن کے بعد ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے تو یہ وہ سات اسٹیپس ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے ڈیٹا ایکسٹریکشن کے لیے step one launch the wizard اچھا یہ جو اسٹیپس ہیں یہ وزٹ کے ساتھ ہیں یہ ہم نے ہاتھ سے ٹائپنگ کر کے کیوریز رن نہیں کرنی آل دو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا اور وہ خاصا سلو کام ہے تو وزٹ کو کیسے لانچ کرنا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی ایک لیب سیشن میں بتا چکا ہوں لیکن میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے کیا اسٹیپس فالو کرنے ہیں ایک نظر آپ اسکرین کو دیکھیے تو دو طریقے ہو سکتے ہیں وزٹ کو چلانے کے لیے آپ پہلے اسٹارٹ بٹن پہ جائیں وہاں سے پروگرامس پہ جائیں وہاں سے سیکول سرور کے بٹن پہ جائیں اور سیکول سرور چلانے کے بعد امپورٹ ایکسپورٹ ڈیٹا پہ چلے جائیں دوسری آپشن یہ ہے کہ سیکول سرور پہ جانے کے بعد آپ انٹرپرائز مینیجر پہ جائیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو آپ کا کنسول ہے روٹ کا وہاں سے ڈیٹا ٹرانسفارمیشن سروس کو ڈراپ کر لیں یا ٹولس پہ جائیں اور ڈیٹا ٹرانسفارمیشن سروس میں امپورٹ ایکسپورٹ ڈیٹا پہ چلے جائیں اب جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگی ہوں بالکل مشکل نہیں ہے بالکل آسان ہے میں آپ کو وہ اسکرین اسنیپ شاٹ دکھاتا ہوں بات کلیئر ہو جائے گی تو یہ آپ کے سامنے اسکرین اسنیپ شاٹ آ چکا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے وزٹ کو چلانے کا ٹھیک ہے جی اب وزٹ کو آپ کیسے چلائیں گے یہ میں نے آپ کو لکھ کے بھی دکھا دیا تھا اور اس کو آپ نے صحیح کہا آپ نے یہ جو ٹولز والی آپشن ہے جب آپ یہاں جائیں گے یہاں سے آپ اس کو آگے چلا سکتے ہیں آپ میری بات سمجھ چکے ہیں یہاں سے جب آپ نے ڈیٹا سورس پک کرنا ہے جب آپ ڈیٹا سورس پک کریں گے اب آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز اٹھانی ہے اور اس کی جو اسکرین اسنیپ شاٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے یہاں مختلف ڈیٹا سورسز ہیں جو جس میں کہ فاکس پرو بھی ہے جس میں پیراڈاکس بھی ہے بلکہ اس میں آپ کو میں یہ کہوں تو شاید ایگزیجریشن نہ ہوگی کہ کوئی بھی ڈیٹا سورس جس کے ساتھ آپ O D B C connectivity بنا سکیں اس ڈیٹا سورس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو اسکرین اسنیپ شاٹ دکھائی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو پچھلی اسکرین اسنیپ شاٹ دکھائی تھی اس کے فوری بعد یہ اسکرین اسنیپ شاٹ آ جاتی ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو صرف وہ اسکرین اسنیپ شاٹس دکھاتا چلا جاؤں گا جو زیادہ سگنیفیکنٹ ہے اور جو بیچ میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے وہ جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ اگلی پہ موو کر جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس کے اوپر جانا ہے تو اب جب آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ نے ٹیکسٹ فائل کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگلا اسٹیپ کیا ہے اب آپ بالکل صحیح کہا آپ نے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ ٹیکسٹ فائل ہے لیکن وہ ٹیکسٹ فائل کہاں پہ پڑی ہے براؤز کر کے وہاں جانا پڑے گا اور وہ جو ٹیکسٹ فائل ہے اس کا نام وغیرہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز اور آف کورس اس ٹیکسٹ فائل کا انٹرنل اسٹرکچر کیا ہے وہ سارا کچھ بتانا پڑے گا یعنی کہ ٹیکسٹ فائل میں جو آپ نے رو ڈالی ہوئی ہے وہ رو اینڈ کیسے ہوتی ہے ان کے درمیان میں جو کالمس کو جو آپ یعنی کہ لاجیکلی جو آپ نے کالم بنائے ہیں ان میں ڈیلیمیشن کس طرح سے آ رہی ہے یہ ساری باتیں بتانی پڑیں گی جب یہ ساری باتیں بتائیں گے تب وہ ٹیکسٹ فائل جو ہے وہ سیکول سرور اس کو پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد پھر اس کو اس اسٹرکچر کے حساب سے ایک سیکول سرور کی ڈیٹا بیس میں اسٹور کر سکے گا تو یہ میں نے آپ کو ڈسکرائب کر دیا اب میں آپ کو وہ اسکرین اسنیپ شاٹس بھی دکھاتا ہوں کہ جس میں یہ سب کچھ کیا ہے تو بات آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گی تو ہم آگے چلتے ہیں step two choose data source browse to load یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ آپ نے اب اس فائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جس فائل میں ڈیٹا پڑا ہے جو کہ ٹیکسٹ فائل ہے اور اس ٹیکسٹ فائل کا نام کیا ہے Lahore underscore student underscore ninety four dot T X T یہ اس ٹیکسٹ فائل کا نام ہے اس طرح سے ہر سیشن کے لیے ایک ٹیکسٹ فائل ہے ٹھیک ہے جی جب ہم دس سیشنز کو دیکھیں گے یا گیارہ سیشنز کو دیکھیں گے سیشن کا مطلب ہے کہ پورے ایک سال کا ڈیٹا تو جو میں نے آپ کو ٹیکسٹ فائل کا نام بتایا اس طرح کی آپ کو اور بہت ساری ٹیکسٹ فائل بھی ملیں گی ٹھیک ہے جی جیسے یہ 94 فور ہے اسی طرح 95 فائیو ہوگی ninety six and so on so forth تو یہ جو ٹیکسٹ فائل ہیں یہ ہر ایک سیشن کو یا ہر ایک سال کو کورسپونڈ کرتی ہے اس ٹیکسٹ فائل کو آپ نے پڑھنا ہے اور لیکن ایسے نہیں پڑھ سکتے اس کو پڑھنے سے پہلے بتانا پڑے گا کہ اس فائل کا اسٹرکچر کیا ہے اور اگر وہ اسٹرکچر کنسسٹنٹ نہ ہوا تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ نہیں ہو سکے گا یہ کام سے میرا کیا مطلب ہے جب ہم وزٹ کو استعمال کریں گے تو جو جو ہم اسٹیپس وزٹ میں فالو کرتے جائیں گے ان اسٹیپس کے کورسپونڈنگ ایک پیکج بن جائے گا پیکج کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بلکہ پہلے لیکچر میں خاصی ڈیٹیل میں بتایا تھا اور وہ جو جب پیکج جب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اس کی ایگزیکیوشن کے ساتھ ساتھ وہ سارے اسٹیپس ہوتے ہیں جو کہ وزٹ میں کیے تھے تو اگر فائل کا فارمیٹ کنسسٹنٹ نہ ہوا یا اگر ایک سال کی یا چند سال کی فائلیں ایک فارمیٹ میں ہیں باقی سال کی فائلیں کسی اور فارمیٹ میں ہیں تو یہ چیز چل نہیں سکے گی ٹھیک ہو گیا جی میں مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو اسپیسیفائی دا فائل فارمیٹ یہ وہ بات ہے جو بڑی کریٹیکل ہے یعنی کہ جو کالمز ہیں ان کی لینتھ کتنی ہے یا جو پہلی رو ہے وہ ڈیٹا ہے کہ اس میں کالم کے ہیڈرز ہیں ٹیکسٹ کے کوالیفائرس کیا ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آف کورس آپ نوٹس میں پڑھ بھی لیں گے تو اس کے کورسپونڈنگ جو اسکرین آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اس کے کورسپونڈنگ اسکرین کچھ اس طرح سے آئے گی کہ فائل ٹائپ یہ یہ ANSI standard text file ہے ٹھیک ہے جی رو ڈیلیمیٹر یہ بتا رہا ہے کہ رو آپ کی اینڈ کیسے ہوتی ہے ٹیکسٹ کوالیفائر جو ہے وہ کورس کے ساتھ ہے جو ڈیلی مشن کا کیا مطلب ہے ڈیلی مشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ایک کالم ہے اس کے بعد جو دوسرا کالم ہے ان کالمس کو سیکول سرور نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ فائل میں جان بوجھ کے ڈیٹا کو کالم کے ساتھ سیپریٹ کیا ہوا تھا یہ ٹیب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سیمائی کالم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ اور بھی آپشن ہو سکتی ہے تو جو ادر کی میں نے آپ کو آپشن بتائی یہ کوئی ڈالر سائن بھی ہو سکتا ہے یہ ہیش کا سائن بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ اور بھی چیز ہو سکتی ہے یہ ویری کر سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ اسکرین میں اگر آپ نے تھوڑا سا غور سے دیکھا ہو تو اس کے نیچے ایک رو آ رہی تھی جس میں لکھا تھا ایس آئی ڈی یعنی کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی پھر اسٹوڈنٹ کا نام تھا یعنی کہ یہ کالم کا ٹائٹل بنا ہوا تھا پھر فادرز نیم کالم کا ٹائٹل بنا ہوا تھا یہ کہاں سے آیا یہ اس طرح سے آیا کہ اس اسکرین میں ایک اور آپ کو چیک باکس دکھایا گیا تھا جس پہ لکھا تھا کہ first row contains the column headers تو جب آپ اس چیک باکس کو چیک کر لیں گے اور جب فائل کو پڑھیں گے ٹھیک ہے نا جی یا آپ تو نہیں پڑھیں گے جب سیکول سرور اس فائل کو پڑھے گا تو وہ بغیر کسی پرابلم کے اس ڈیٹا کو اٹھا لے گا اور جب سیکول سرور کی ڈیٹا بیس بنے گی تو فرسٹ فائل میں جو نام لکھے ہوئے تھے وہ کالم کے ہیڈرز بن جائیں گے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے بہت آسان ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے جب آپ اس کو کریں گے پریکٹس کریں گے آپ ماشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائیں گے اس کے اندر چوتھا اسٹیپ کیا ہے جی اسپیسیفائی دا ڈیسٹینیشن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو فائل پڑھ لی سیکول سرور نے یہ اب کہاں جائے گی ٹھیک ہے جی جتنے سورسز تھے جو کہ میں نے آپ کو اسٹیپ ٹو میں بتائے تھے اتنے ہی ڈیسٹینیشنز کی بھی آپشنز یہاں اویلیبل ہیں ٹھیک ہے جی آپ ٹیکسٹ فائل کی بھی ڈیسٹینیشن بنا سکتے ہیں یعنی کہ اس کو پڑھیں اور جو تھوڑی بہت وزٹ میں ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے اس ٹرانسفارمیشن کر کے اس کو دوبارہ ٹیکسٹ فائل میں رکھ لیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہم اس ایکسرسائز میں یا جو لیب سیشن کر رہے ہیں اس میں ہم نے سیکول سرور ہی کو اینڈ ریزلٹ بنانا ہے اس لیے جو ڈیسٹینیشن ہوگی وہ بھی سیکول سرور ہوگی ڈیسٹینیشن اوریکل بھی ہو سکتی ہے ڈیسٹینیشن فاکس پرو بھی ہو سکتی ہے ڈیسٹینیشن ایکسل کی شیٹ بھی ہو سکتی ہے آف کورس جو ٹیکس فائل ڈیسٹینیشن ہے وہ اسپیس شاید کم لے گی بلکہ یقیناً کم لے گی تو یہ یہ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو آپ چلا سکتے ہیں تو اس کی جو اسکرین پہ کیسا نظر آتا ہے یہ آپ کے سامنے آ ہی چکا ہے تو اس میں پہلے تو آپ نے سرور بتانا ہے سرور جو ہے وہ لوکل سرور ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹا بیس بتانی ہے یعنی کہ اس کو اب آپ سیکول سرور کی ڈیٹا بیس میں لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے دو آپشنز ہیں وہ دو آپشنز کیا ہیں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایک نیو کی ہے اور ایک ماسٹر کی ہے تو ساتھیوں اگر آپ چاہیں تو نیو میں جا کے نئی ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو پرانی ڈیٹا بیس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دو آپشنز آپ کو سیکول سرور دیتا ہے اس کے بعد جو اگلی آپشن آپ کو ملے گی وہ یہ ہوگی کہ آپ نے اگر نئی ڈیٹا بیس بنانی ہے تو آپ کے سامنے اسکرین پہ کیا آپشنز آئیں گی کیا اسکرین پہ نظر آئے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ ڈیٹا بیس اگر ایک جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے اس ڈیٹا بیس کو استعمال کریں تب کیا ہوتا ہے اور یعنی کہ with reference to the table names ہو سکتا ہے کہ میں آگے تھوڑا سا تیز تیز چلنا شروع ہو جاؤں اس لیے کہ مٹیریل کافی زیادہ ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہے تو جو اگلی آپشن ہے وہ کیا ہوگی جی creating a new database جب آپ نئی ڈیٹا بیس بنائیں گے تو اسکرین پہ آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گی کہ آپ کو اس ڈیٹا بیس کا نام دینا پڑے گا اس کا فائل سائز بتائیں گے لاگ کا سائز بتائیں گے لاگ فائل سائز اور آپ اس کو کریٹ کر دیں گے جب آپ اس کو کریٹ کر دیں گے تو سیکول سرور کافی اسمارٹ چیز ہے اس نے یہ تو پڑھ لیا کہ آپ ایک ٹیکسٹ فائل سے ڈیٹا کو پڑھ رہے تھے اور آپ نے نئی ڈیٹا بیس بنا دی ہے تو اب اس نے ایک ٹیبل آپ کو دینا ہے اور آپ چاہیں تو اس ٹیبل کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں اس میں کیسے پروسیڈ کرتے ہیں یہ اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکا ہے کہ وہ جو ٹیبل ہوگا وہ اس کا نام کیا ہوگا اور آپ نے اس کو چینج کر کے ٹیبل نیم کے بعد کیا چیز نام رکھنا ہے تاکہ وہ کنسسٹنٹ ہو اگلے اسٹیپ کے پاس چلتے ہیں کریٹنگ نیو ٹیبل ٹرانسفارم اچھا یہ جو ٹرانسفارم ہے یہ وہ ٹرانسفارم نہیں ہے جو کہ اچھا موٹا والا ٹرانسفارم جو کہ ای ٹی ایل میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے وزٹ کے اندر تھوڑی بہت ہلکی پھلکی قسم کی ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو جب آپ کے سامنے جو نیکسٹ اسکرین آئے گی اس میں ایک سورس کی آپشن ہوگی ڈیسٹینیشن کی آپشن ہوگی اور اس میں آپشن ہوگی ٹرانسفارم کی یہ ٹرانسفارم جو ہے یہ کالمس کے آرڈرس کو چینج کر سکتا ہے اور کچھ چیزیں کر سکتا ہے تو آپ کے سامنے اسکرین پہ کیا آئے گا میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں اب یہ جو آپ باکس دیکھ رہے ہیں جس کو کہ انسرکل کیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کالم کے کچھ نام بھی چینج کر سکتے ہیں ڈیٹا ٹائپ بھی چینج کر سکتے ہیں اور تھوٹی بوٹی قسم کی ٹرانسفارمیشنس کر سکتے ہیں یہ ٹرانسفارمیشنز جو ہیں یہ وہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہیں جو میجر قسم کی ٹرانسفارمیشنز ہیں میجر قسم کی ٹرانسفارمیشن کیا ہیں مثال کے طور پہ اگر جینڈر کے لیے زیرو استعمال کیا گیا تھا میل کے لیے تو اس کو ایم سے ریپرزینٹ کیا جائے یا میل سے لکھا جائے یہ تو ہوگی ون ٹو ون ٹرانسفارمیشن یہ اس بٹن سے نہیں ہو سکتی یا اگر آپ نے ایک ون ٹو مینی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے یعنی کہ نام ہے اس نام کے آپ نے حصے بنانے ہیں یعنی کہ فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور مڈل نیم یہ اس بٹن سے ٹرانسفارمیشن نہیں ہو سکتی یا آپ نے کچھ اور قسم کی ٹرانسفارمیشنس کرنی ہے وہ سے نہیں ہو سکتی اس سے ہلکی پھلکی ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہیں اب جب آپ نیا ٹیبل بنائیں گے تو اس میں جو اس بٹن سے ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہیں ہلکی قسم کی ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہیں وہ کالمس کی میپنگز ہیں اور وہ کالمس کی میپنگز کیا ہوں گی میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کرتا بلکہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں آپ ایک نظر اسکرین کو دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سورس تھا اس میں کالم نام ایس آئی ڈی یعنی کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے ڈیسٹینیشن میں بھی وہی نام ہے اس طرح ایس ٹی نیم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نیم ہے ڈیسٹینیشن میں بھی وہی نام ہے اور اس طرح جینڈر بھی اور ایڈریس بھی ہے یہاں پہ دو باتیں جو ہیں وہ بلکہ تین باتیں غور سے دیکھنے اور سمجھنے والی ہیں وہ تین باتیں کیا ہیں میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن بلکہ جو ایکسٹریکشن ہونے والی ہے اس ایکسٹریکشن میں سیکول سرور میں ہر کالم کو ایک ہی ڈیٹا ٹائپ آسان کر دی ہے جو کہ وار چار ہے نہ صرف وار چار ڈیٹا ٹائپ جینڈر کے لیے استعمال کی گئی ہے لیکن جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے وہاں پہ تو وار چار نہیں ہونا چاہیے وہ تو نمبر ہے یا جو ڈیٹ ہے اس کے لیے بھی وار چار ہی اسائن کر دیا سیکول سرور نے اس کا مطلب ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا جو دوسری پرابلم اس میں ہے وہ یہ کہ اس کو ہر کالم کو سیکول سرور نے نلبل قرار دے دیا ہے یعنی کہ وہ نل ہو سکتا ہے چلیں کسی اسٹوڈنٹ کی آپ کو سے فار ایگزامپل اس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ یا اس نے ڈیٹ آف برتھ نہیں دی ہوئی اب ڈیٹ آف برتھ اس نے کہا جی میں پوچھ کے لکھوں گا یا لکھوں گی تو ڈیٹ آف برتھ کا خانہ خالی چھوڑ دیا تو جو ٹیکسٹ فائل جس میں کہ ڈیٹا مینٹین کیا جا رہا ہے وہاں پہ اگر ڈیٹ آف برتھ نہیں جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے وہاں پہ نل ویلیو چل جائے گی رائٹ لیکن جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی تو ہر حالت میں موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اور آف کورس جو میں نے آپ کو یہ بتائی بات ٹو ففٹی فائیو والی یعنی کہ ہر چیز کا سائز اگر ٹو ففٹی فائیو رکھ دیا جائے تو اٹس اے بگ پرابلم تو اس کے بعد اور کیا چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اسکیجولنگ دا پیکج اب ہم نے چھوٹی موٹی ٹرانسفارمیشنس کرنے کے بعد پیکج بنا لیا یہ پیکج آپ نے اس طرح سے نہیں بنایا جو کہ ڈیزائنر کے ساتھ بنایا تھا ہم نے آپ کو یاد ہے کہ ڈیزائنر کی ایک اسکرین ہوتی ہے جس میں آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہیں چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں یہ پیکج وہ ایکشنز جو آپ نے وزٹ کے ساتھ کیے تھے ان کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور ان کو ریکارڈ کرنے کے بعد پیکیج کا حصہ بن چکے ہیں اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس پیکیج کو ایگزیکیوٹ کب ہونا ہے یعنی کہ اس کو اسکیجول کرنا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب پیکج بن گیا پیکج کو فوری چلنا شروع ہو جانا چاہیے یا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پری اسکیجیول ٹائمس پہ پیکج کو چلنا چاہیے اس کے لیے بھی ایک اسکرین ہے آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے تو وہ آپ کو اس کا اسنیپ شاٹ دکھاؤں گا میں تو یہاں پہ ایک آپشن ہے رن امیڈیٹلی یہ ظاہر ہے آف کورس یہ فوری طور پہ چل جائے گی اس کے بعد اگر آپ نے اس کو پیریاڈیکلی چلانا ہے تو schedule D T S package ہے اس میں آپ ایک بتا سکتے ہیں سے جیسے کہ اسکرین پہ دکھایا ہے کہ ہر روز جو ہے رات بارہ بجے چلنا شروع ہو جائے اس کو آپ سیو بھی کر سکتے ہیں اور بہت سی آپشنز آپ کے پاس ہیں اب آپ نے پیکیج کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے پیکیج کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اس کا کچھ طریقے ہیں میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ وہ اسٹیپس بتاتا ہوں آپ ایک نظر اسکرین کو دیکھیں وہ اسٹیپس کیا ہیں پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے سورس کے ساتھ جو کہ ٹیکسٹ فائل ہے اس کے بعد کنیکٹ کرنا ہے ڈیسٹینیشن کے ساتھ جو کہ سیکول سرور ہے پھر ایک نئی ڈیٹا بیس بنائی گئی ہے ڈیسٹینیشن میں وہاں پہ ایک نیا ٹیبل بنایا گیا ہے اس کے بعد ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہوگا سورس سے اور جب سورس سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہو جائے گا تو پھر ڈیٹا ڈیسٹینیشن میں لوڈ ہو جائے گا اس طرح سے پیکج ایگزیکیوٹ ہوگا آپ میری بات سمجھ گئے اگلے اسٹیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں ویریفیکیشن آف ریزلٹس مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ نے پیکج بنا لیا سے فار ایگزامپل پیکج کو آپ نے امیڈیٹلی ایگزیکیوٹ بھی کر لیا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ نے ایکسٹریکشن کی ہے کیا وہ ایکسٹریکشن صحیح ہو گئی ہے اور اس ایکسٹریکشن کے ساتھ جو اگر آپ نے کوئی چھوٹی موٹی ٹرانسفارمیشنس کی تھیں تو کیا وہ ٹرانسفارمیشنز ہو گئی ہیں جب آپ اس چیز کو ایکچولی ویریفائی کر لیں گے تو اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ پتہ چل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے جی اور اگر غلطی نہیں ہے تو پھر آپ کا ایک میجر اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا یعنی کہ آپ نے ایکسٹریکشن کامیابی سے کر لی جب آپ ایکسٹریکشن کامیابی سے کر لیں گے پھر آپ ڈیٹا کے ڈیموگرافکس کو دیکھیں گے ڈیموگرافکس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف ویلیوز کتنی دفعہ آ رہی ہیں کتنی ہیں جیسے کہ پاپولیشن ڈیموگرافکس ہوتے ہیں نمبرس تو اس میں صرف ہم نمبرس کو دیکھیں گے اور اس نمبر سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلیں گی اور بہت ہی کام کی باتیں پتہ چلیں گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکسٹرکشن میں ہمیں اور کیا کچھ کرنا ہے اور کون سی مزید پرابلمس آ سکتی ہیں یا آ چکی ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ویریفیکیشن کیسے کرنی ہے ویریفیکیشن جو ہے آف کورس ہم جس طرح گرافیکل انوائرمنٹ تھی اسی کو استعمال کریں گے اب آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیٹا بیسس کی پہلے آپ کے پاس آپشن تھی اس میں ایک نیا ڈیٹا بیس بن چکا ہے جس کا نام لاہور کیمپس ہے Lahore underscore campus to be very correct یہ وہ کیمپس ٹیبل ہے جو کہ آپ نے خود بنایا تھا اور اس ڈیٹا بیس کے اندر اسٹوڈنٹ نام کا بھی ٹیبل بنایا گیا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ جب اس پہ کلک کریں تو اسٹوڈنٹ کے کانٹینٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک آپشن ہوگی return all rows right click کریں گے اس کے اوپر آپ تو اس کے کانٹینٹس دیکھ لیں گے اور اوپن ہو جائے گا ٹیبل جب ٹیبل اوپن ہوگا تو کیا آپ کو نظر آئے گا کچھ ایسے نظر آئے گا آپ کو تو آپ یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ٹیبل کانٹینٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ دیکھ لیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر اور ریکارڈز ایڈ کرنے ہیں تو وہ ریکارڈ کیسے ایڈ کریں گے اس کے اندر آپ یہ اور ریکارڈ کہاں سے آئے بھولیے گا نہیں یہ جو ہم نے پروسیس کیا تھا یہ ایک ٹیکسٹ فائل کے لیے کیا تھا اور بیچ نائنٹی فور کے لیے کیا تھا باقی جو بیچز ہیں ان کے لیے بھی سارے انہی اسٹیپس کو ایسے کر کے ہم فالو کرتے جائیں گے ریپیٹ کریں گے ہاں ایک فرق اس میں یہ ہوگا کہ پہلے آپ نے ایک ٹیبل کریٹ کیا تھا ٹھیک ہے بلکہ آپ نے ایک ڈیٹا بیس بھی کریٹ کی تھی اب آپ جو پہلے سے چیزیں کریٹ کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اپینڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے بات سمجھ گئے آگے چلتے ہیں تو جو اسکرین اس صورت میں نظر آتی ہے آپ کے سامنے میں نے آپ کو اس کا اسنیپ شاٹ دکھا دیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی ہاں یہ بڑا سادہ سا اسنیپ شاٹ ہے اور یہ پہلے جیسے اسٹیپس ہیں جن کو آپ نے فالو کیا اور ان اسٹیپس کو فالو کرنے کے بعد آپ اپنے ٹیبل کو بڑا کرتے گئے اس میں اور ریکارڈز بھی ایڈ کرتے گئے یہ ہم سارے پروسیجر کے جو اسٹیپس تھے ان کو ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے اور اس کے بعد ہم جو بی ایس کے اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا ایک ٹیبل میں لوڈ ہو جائے گا جس کا نام اسٹوڈنٹ ہے اور جو ڈیٹا بیس ہے اس کا نام لاہور انڈر اسکور کیمپس ہے اس ڈیٹا بیس میں یہ سارا لوڈ ہو گیا ڈیٹا ٹھیک ہو گیا ہاں ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ابھی ہم نے رجسٹریشن کا ڈیٹا لوڈ نہیں کیا صرف اسٹوڈنٹ کا پرسنل ڈیٹا لوڈ کیا ہے اب انہی سارے اسٹیپس کو فالو کریں گے اور جو ایم ایس کا ڈیٹا ہے اسٹوڈنٹس کا اسٹوڈنٹ یعنی کہ پرسنل ڈیٹا اس کو بھی ہم اسی ٹیبل کے اندر لوڈ کریں گے اس لیے کہ ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں ایم ایس کے اور بی ایس کے وہ دونوں اسٹوڈنٹس اسی کیمپس کے تو ہیں اور آف کورس ان کی ڈگری فرق ہے تو کیوری کے ذریعے ہم ان کو بائفرکیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن جب ہم نے ٹوٹل اسٹوڈنٹس کے ریکارڈس کو دیکھنا ہے تو ایم ایس اور بی ایس کی بائفرکیشن نہیں کریں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے نیکسٹ اسٹیپس کیا کرنا ہے اور کیسے چلیں گے نمبرس پہ جانے سے پہلے اسی پروسیس کو ہم ریپیٹ کریں گے اور جو اسٹوڈنٹس کا جو رجسٹریشن کا ڈیٹا ہے اس کو بھی لوڈ کر لیں گے رجسٹریشن کا ڈیٹا بھی ٹیکسٹ فائل میں ہی ہے اور جو ٹیکسٹ فائل کے جو بھی ڈیلیمیٹرز ہیں جو اس کے کالم نیمز ہیں پہلی رو میں پڑے ہوئے ہیں سارا پروسیس آپ دیکھ چکے ہیں وہ سارا پروسیس فالو ہوگا کام ختم ہو جائے گا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس کو ویریفائی بھی کرنا ہے جیسے ہم نے اسٹوڈنٹس کے ریکارڈس کو ویریفائی کیا تھا اسی طریقے سے ہم رجسٹریشن کے ریکارڈس کو بھی ویریفائی کریں گے جب میں نے اسٹوڈینٹس کے ریکارڈ کو ذکر کیا ہے تو رجسٹریشن کا ریکارڈ بھی اسٹوڈینٹس کا ہی ہے لیکن پہلے ہم نے ان کے پرسنل ڈیٹا کو کیا تھا تو اس صورت میں آپ کو اسکرین کیسے نظر آئے گی یہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے جو بھی ٹیبل بتایا اس کا نام بتائیں اس کی ساری روز دیکھ لیں اور اس طرح ہم آگے چل سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آ چکے ہیں یہ اسٹوڈنٹس ہیں اس کی ڈگری دی ہوئی ہے سیمسٹر دیا ہوا ہے کورس ہے اس کے مارکس ہیں دیکھیں اس میں اسٹوڈنٹ کا فادر نیم نہیں ہے اس میں اسٹوڈنٹ کا نام نہیں ہے کیونکہ یہ رجسٹریشن ڈیٹا ہے اسٹوڈنٹس کا بات کلیئر ہو گئی اب ہم چلتے ہیں ڈیموگرافکس کے اوپر لاہور کیمپس کے ڈیموگرافکس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ہم نے اس کے نمبرز دیکھنے ہیں اور ان نمبرز کو دیکھنے کے لیے ہم کچھ کیوریز بھی چلا سکتے ہیں تو ان کیوریز کے ریزلٹس کو ہم ڈسکس کریں گے ان کو کمپیئر کریں گے آئیے میرے ساتھ ان ریزلٹس کو دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک اسکرین اسنیپ شاٹ ہے جس میں کہ آپ مینیو دیکھ سکتے ہیں اس مینیو کے تھرو آپ کے پاس ایک آپشن آ جائے گی جہاں پہ آپ سیکول چلا سکتے ہیں سیکول لکھ سکتے ہیں سیکول چلا سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس کا اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ اس کا اسنیپ شاٹ ہے اب میں ان سیکول کے ریزلٹس کی طرف آتا ہوں آپ کو سیکول بھی دکھاتا چلتا ہوں اور ان کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں تو ساتھیوں پہلے ہم نے کیوری رن کی کہ ٹوٹل اسٹوڈنٹس کتنے ہیں لاہور کیمپس میں تو یہ جو رزلٹ آیا یہ آیا ففٹی ٹو ہنڈریڈ ٹھیک ہے جی یعنی کہ ٹوٹل اسٹوڈنٹس کتنے ہیں رائٹ اب جب ہم نے کیوری نیکسٹ کیوری رن کی اس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بیچلرس کے اسٹوڈنٹ کتنے ہیں یعنی کہ بی ایس کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں تو وہ فورٹی فور ہنڈریڈ اسٹوڈنٹس آ گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈفرینس ہے وہ ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہو گئے میں اب ایک اور کیوری رن کرتا ہوں اب میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ یونیک اسٹوڈنٹ آئی ڈیز کتنے ہیں یونیک اسٹوڈنٹ آئی ڈی سمجھ لیں میری بات آپ یعنی کہ ہر اسٹوڈنٹ کو ایک آئی ڈی دیا گیا ہے جس کی بیسس پہ وہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے ٹوٹل ایس آئی ڈیز یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ جو ٹوٹل اسٹوڈنٹس تھے وہ تو تھے ففٹی ٹو ہنڈریڈ لیکن جو یونیک اسٹوڈنٹ آئی ڈیز نکلے ہیں وہ صرف نکلے فورٹی فور ہنڈریڈ اور یہ forty four hundred exactly bachelors کے اسٹوڈنٹ کے نمبرس کے برابر ہے یہ کیا بات ہوئی یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ کوئی غلطی تو نہیں ہے اس کے اندر سوچیں یہ بڑا اس میں ایک سمجھنے والی بات ہے کچھ لوگ شاید سمجھیں کچھ لوگ شاید نہیں سمجھے بلکہ میرے حال میں زیادہ تر لوگ نہیں سمجھے ہوں گے یہ مسئلہ کیا ہوا ہے یہاں پہ میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں مسئلہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جب ہم نے ایک ہی ٹیبل میں بیچلرس کے اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ڈالا اور اسی ٹیبل میں ہم نے ایم ایس کے اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ڈالا پہلے ایک ٹیکسٹ فائل سیپریٹ تھی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سیپریٹ تھی بیچلرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بیچلرس کے آئی ڈی سے فار ایگزامپل ون سے اسٹارٹ ہوئے اور چورتالیس سو تک گئے ایم ایس کے اسٹوڈنٹس تھوڑے تھے لیکن ان کی چونکہ ٹیکسٹ فائل علیحدہ تھی اس لیے ان کے جو اسٹوڈنٹ آئی ڈیز تھے وہ بھی ون سے اسٹارٹ ہوئے اور اسی نمبر تک گئے جتنے وہ اسٹوڈنٹس تھے جب ان ٹوٹل ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کو بیچلرس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملا دیا گیا تو آئی ڈیز اوور لیپ ہو گئی یعنی کہ جتنی بھی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کی آئی ڈیز تھیں ایم ایس کے اسٹوڈنٹ تھوڑے تھے وہ بیچلر کے اسٹوڈنٹ سے ریپیٹ ہو گئیں بیچلر کے اسٹوڈنٹس کیونکہ زیادہ تھے اس لیے ان کی جو آئی ڈیز تھیں وہ سپر سیٹ بن گئیں ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو کیسے کیا جائے اس لیے کہ آپ کے پاس جواب غلط آ رہے ہیں آپ کے پاس ڈیموگرافکس غلط آئیں گے ٹھیک ہے جی اس کو ریزالو کرنے کے کچھ طریقے ہو سکتے ہیں نوٹس میں زیادہ ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا بات اس طرح سے ہے کہ جو لوگ بیچلرس کی ڈگری میں داخلہ لیتے ہیں ان کی جو لاسٹ ڈگری ہے وہ عام طور پہ ایف ایس سی ہوگی یا ہو سکتا ہے کسی کی بی ایس سی ہو یا ان کی اے لیول ڈگری ہوگی جو لوگ ایم ایس میں ایڈمیشن لیں گے عام طور پہ ان کی جو نیکسٹ ڈگری ہے وہ آف کورس وہ ایم ایس کی لینا چاہتے ہیں لیکن جو ان کی لاسٹ ڈگری ہے وہ بیچلرس کی ہوگی اب آپ اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ بیچلرس کے ہیں ان کو آئی ڈی کی بیس پہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے بلکہ آپ آئی ڈی پلس جو ان کی لاسٹ ڈگری اچیوڈ ہے اس کو ملا کے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے یعنی کہ جس اسٹوڈنٹ کی last degree F S C A level یا اس طرح کی ڈگری ہے ٹھیک ہے جی وہ اسٹوڈنٹ جو ہے بیچلرس کا ہے اور جس کی لاسٹ ڈگری بیچلرز ہے وہ اسٹوڈنٹ ایم ایس کا ہے لیکن اس میں ایکسیپشن بھی تو آ سکتی ہیں آؤٹ لائز بھی تو ہوں گے اس کے اندر بالکل ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہوں گے اس کے اندر مثال کے طور پہ ایک ایسا شخص جس نے کہ ایم ایس سی کی ہوئی ہے فزکس کے اندر اور وہ M S C computer science میں ایڈمیشن لیتا ہے یا لیتی ہے اس کی جو لاسٹ ڈگری ہے وہ تو بیچلرز نہیں ہوگی بلکہ وہ تو ایم ایس ہے اب مسئلہ پڑ جائے گا کہ اس اسٹوڈنٹ کو کس کیٹیگری میں ڈالا جائے یا بلکہ میں نے خود میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ لوگ اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں جن کی اس ڈسپلنس کے علاوہ ڈگریز ہوتی ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے لیکن ہم آؤٹ لائرس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہم اس کے بارے میں نہیں بات کریں گے کہ آؤٹ لائرس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے کیونکہ ایکسیپشن ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہیں تو ساتھیوں آؤٹ لائرس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ آؤٹ لائرس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آؤٹ لائر کیا ہے اس میں لیکن of course outlier or exceptions exceptions تھوڑی ہوتی ہیں تو جب ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی تو اس کو ہم ریزالو بھی کر سکتے ہیں اب میں کچھ ایک دو اور کیوریز کے بارے میں بات کروں گا اور اس کے بعد میں کراچی کیمپس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا چند منٹ اب آپ نے سے فار ایگزامپل یہ جانا چاہتے ہیں ڈیٹا ڈیموگرافکس یہ پروفائلنگ نہیں ہے کہ میل اسٹوڈینٹس کتنے ہیں آپ نے کیوری لکھی آپ کو پتا ہے کنونشن میٹا ڈیٹا سے کہ میل کو زیرو سے ریپرزینٹ کیا کیوری رن کیا آپ نے جو زیرو والے ریکارڈس تھے ان کو کاؤنٹ کر لیا پتہ چل گیا آپ کو اب آپ سے فار ایگزامپل جاننا چاہتے ہیں کہ بیچلرز میں کتنی فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں تو یہ نہ تو آپ کو اسٹوڈنٹ کی پرسنل انفارمیشن سے پتہ چل سکتا ہے نہ آپ کو اسٹوڈنٹ کی رجسٹریشن سے پتہ چل سکتا ہے اس کے لیے آپ کو دو ٹیبلز کا انر جوائن کرنا پڑے گا سیکول سرور کے اندر یعنی کہ registration table along with the students personal information table تو نوٹس میں آپ کو وہ سیمپل کیوری بھی مل جائے گی جس کو آپ نے استعمال کر کے یہ جوائن کرنا ہے اور آپ کے پاس ریزلٹس آ جائیں گے جو کہ تقریباً 365 ہیں بلکہ اگزیکٹلی exactly 365 ہیں تو ہم نے یہ اور بھی ایسے بے شمار ڈیموگرافکس آپ دیکھ سکتے ہیں depending upon the application domain and the requirement اب کراچی کا جو تھا ڈیٹا اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے وہ ایکسل کی فائل کے اندر ہے اس کے لیے کچھ سٹیپس میں چینجز ہوں گے کچھ زیادہ چینجز ہوں گے کچھ کم چینجز ہوں گے مثال کے طور پہ جو آپ کا سورس ہے بجائے ٹیکسٹ فائل کے وہ ایکسل فائل ہوگا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ سیکول سرور ہوگی آف کورس جو ان بٹوین سٹیپس آئیں گے وہ کچھ فرق سٹیپس ہوں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا البتہ نوٹس میں ڈیٹیل موجود ہے میں آپ کو ذرا بریفلی ان پوائنٹس کے بارے میں بتا دوں جو کہ تھوڑے سے ٹرکی پوائنٹس ہیں اور اگر ان کو آپ سمجھ لیں گے تو نوٹس پڑھ کے ان کو فالو کرنا خاصا آسان ہو جائے گا وہ پوائنٹس کیا ہیں وہ چار پوائنٹس ہیں ایک تو آف کورس یہ ایکسل کی شیٹ ہوگی اس میں ایک ڈالر سائن کا استعمال ہوتا ہے اس میں ٹیبل کریشن کے ریفرنس سے بات ہوگی اور کیوری کے ریفرنس سے بات ہوگی میں آپ کو ان کے بارے میں مختصر طور پہ بتاتا ہوں چونکہ ڈیٹا ایکسل کی شیٹ کے اندر پڑا ہوا ہے ایکسل کی بلکہ بک کے اندر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسل کی جو بک ہوتی ہے اس میں شیٹس ہوتی ہیں تو سیکول سرور جب آپ کو ایک آپشن دیتا ہے کہ آپ پوری بک کو کھول لیں تو بک کے کو دکھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس بک کے آگے ڈالر کا سائن لگا ہوتا ہے اور جو اس میں شیٹس ہوتی ہیں وہ اس ڈالر کے سائن کو فالو کرتی ہیں تو جیسا کہ اس میں جو ڈیٹا دیا ہے وہ مختلف شیٹس میں مختلف ڈیٹا سیٹس دیے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے کوئی اسپیسیفک ڈیٹا سیٹ کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے تو آپ ڈالر کے سائن کے بعد جو رائٹ right سائڈ پہ شیٹ کا نام ہے اس سے اس شیٹ کو کھول لیں گے اگر آپ نے ساری کی ساری شیٹ کو پڑھنا ہے بک کو پڑھنا ہے تو پھر جیسے for example B S dollar کو استعمال کریں گے نام کو اور اس کو پڑھ لیں گے اس کے لیے اب آپ ایک ٹیبل کریٹ کریں گے اور اس میں یہ ڈیٹا سارا چلا جائے گا ٹھیک ہے اس میں ایک ایرر آپ کو ایک دو ملیں گے جو which you will come across وہ ایرر کیا ہوں گے کہ جب آپ ایک ٹیبل کو کریٹ کریں گے اور آپ دوبارہ سے اس ٹیبل کو کریٹ کرنا چاہیں گے تو ایرر میسج آ جائے گا کیونکہ ٹیبل تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اس لیے آپ نے اس کو ریزالو کرنا ہے اس ایرر کو نوٹس میں دیا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تین چار سٹیپس کریں گے تو جو ایرر میسیجز ہیں اور جو سٹیپس صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں وہ پراپر آرڈر میں آپ کو سیکول سرور نہیں دکھائے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا اسٹیپ پہلے ہوا ہے کون سا بعد میں ہوا ہے ایرر کہاں پہ آیا تھا تو آپ نے اس چیز کو ذرا کیئرفلی دیکھنا ہے اور آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو آپ نے ڈیٹا ڈیموگرافکس کی کیوریز لاہور کیمپس پہ چلائی تھی ان کو آپ اس پہ بھی چلائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کراچی کے ڈیٹا سیٹ پہ بھی چلائیں گے یہاں جو مسائل آئیں گے مثال کے طور پہ کالمس کا نام فرق ہوگا ٹھیک ہے جو کیوری لاہور پہ چلتی تھی وہ کراچی پہ نہیں چلے گی کالم کے نام کے علاوہ جو کالم کے کانٹینٹس کی جو ریپرزینٹیشن ہے وہ بھی فرق ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے ان ساری چیزوں کو کریں اس کو آپ ایکسرسائز سمجھیں کہ آپ نے کراچی کے سیٹ کو کرنا ہے ٹھیک ہے جی کراچی کے سیٹ کے ساتھ جو اسلام آباد کا ہے وہ تو آلریڈی ایکسیس کے اندر ہے تو ابھی آپ کو نوٹس میں ہی جو ہے وہ ایکسرسائز بھی مل جائے گی جس میں کہ آپ نے پشاور کی جو ڈیٹا سیٹ ہے اس کی ایکسٹریکشن کرنی ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جنڈر نہیں دی ہوئی تو عزیز طلباء سال بعد اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے تھرڈ لیب سیشن میں اجازت چاہے گا ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ